میں وضاحت کروں کہ الحمدللہ زندگی کے اٹھائیس سال تک الحمدللہ مجھے ناتھانی کرتے ہو گئے ان اٹھائیس سالوں میں سے چھبیس سال میں نے جو ناتھانی کی ہے بغیر ذکر کے ہی سمجھ رہے ہیں بات بغیر ذکر کی الحمد للہ پڑھتا ہوں الحمدللہ للہ اچھا پڑھتا ہوں لیکن بھائیوں نے بڑی محبت سے کہا کہ ہم لوگوں نے تیاری کی ہے آپ ٹھیک ہے تیاری کی تو پڑھ لینا ذکر کے ساتھ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے مطلب کالا بندہ کوئی ہو تو ہی پڑھوں گا ایسا نہیں ہے تو بھائیوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پڑھنا پڑھیے لیکن وہ ذکر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ذکر باتوں کا صحیح تو نہیں کر سکتے اور پھر لوگ جو ہیں وہ کسی ہے تو پھر آتا ہے میرے کھاتے میں نے بینک اکاؤنٹ کھولے کا جس کو ڈالنا ہے میرے کھاتے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ذکر ذکر ہوتا ہے اللہ اللہ کی صدا ہوتی ہے اور ذکر کے بارے میں سید اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا اہل علم حضرات بیٹھے ہیں ذرا ان کی یادداشت کے لیے اگر غور کر لیں تو فتح فتح رضی شریف کی جو مشرہ ہے اس کی تیئیسویں جلد نمبر ایک سو اسی اعلی حضرت سے پوچھا گیا پانچ سوال تھے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ مل کے ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو تلفظ سننے میں کیسے آتا ہے لا الہ الا لکھا ہوا ہے یہ سننے میں آتا ہے تو یہ کرنا کیسا تو امام اہل سنت جواب دیتے ہیں کہ اگر پڑھنے والے یہی کہتے ہیں جو الفاظ بے معنی ہیں لا الہ الا اللہ اگر یہی کہتے ہیں تو یہ ان کا جہل ہے اور اگر کہتے صحیح ہیں اور جہر کے غل سے سننے میں ایسا آتا ہے تو پڑھنے والے پر الزام نہیں کیا میں نے فتوا کا حوالہ دے دیا کہ صاحب کو درکار ہو پڑھ لے دوسری بات یہ ہے کہ ذکر جب ہوتا ہے نا ریکارڈ ہوتا ہے ریکارڈنگ روم کے اندر آج کل بڑے سسٹم ہوتے ہیں آپ کی ہلکی سی یہ سانس یہ تو کچھ نہیں ہے جو اسٹوڈیو میں مائک لگے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی سانس کو کیچ کر لیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کئی اردو کے لفظ عربی کے لفظ ایسے ہیں جس میں ہلکی سی وسل سی آتی ہے سینا سین سین سین شین یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس میں اگر شارپنیس بڑھا دی جائے میرے بھائی ذرا شارپ بڑھا کر دکھائیں میں بتاؤں ہاں؟ کر دیں کیا ہوتا ہے حالانکہ میں کوئی چھن چھن نہیں کر رہا لیکن سین کا جو لفظ ہے سین حرف ہے وہ اس کی شارپنس کی وجہ سے سیٹیاں بجتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جھنکار ہے حالانکہ جھنکار نہیں یہ ذکر ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ ہے ذکر ہے ذکر ہے اب اسے لوگ کہتے ہیں کہ جھنکار ہے جھنکار نہیں ہے بھائی یہ سانس کی جو آواز ہوتی ہے اس کو شارپنس یہ شارپنس کیوں ہوتی ہے سن لیں کہ جب کیسٹ بنتی ہے اس کی ماسٹر بنتی ہے اور ماسٹر بن کے وہ جاتی ہے کمپنی میں جہاں ایک دو ہزار دو ہزار نہیں ہزاروں کیسٹیں نکلتی ہیں تو ہم یہاں اگر کیسٹ ریکارڈ کریں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اور آدھا گھنٹہ دوسرا تو وہاں ایک گھنٹے میں کوئی ہزاروں کیسے دو منٹ میں ایک کیسے گئی گئی اور دونوں سائڈ ریکارڈ ہو گیا مشینیں بڑی بڑی ہوتی ہیں تو اس مشین میں جب ماسٹر جاتا ہے تو اس کی شارپنس پر بڑھ جاتی ہے یا آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا یہ ساؤنڈ ریکارڈر بھی جانتے ہیں اگر اردو جانتے ہیں اردو ایم رائٹ تو تھینک یو ویری مچ تو میں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ مشین سے ہوتا ہے ریکارڈنگ سے ہوتا ہے تو تھوڑی شارپنیس آ جاتی ہے اور آج کل کے ڈیک علمال آج کل کے ڈیک دیکھیں ڈیک ملتے ہیں مارکیٹ میں وہ کیا بولتے ایکسٹرا بوفر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے پھر بیس اور سپر بیس اور پتہ نہیں کیا کیا چوٹر اور پیوٹر پتہ نہیں لگاتے چوٹرز ہوتے ہیں پیوٹر ہوتا ہے اس کے اندر لگاتے ہیں چھنک اور بڑھ جاتی ہے پھر وہ نکلتے ہیں گاڑی بجا کے تو بولتے دیکھو بلکہ گانے اس لگتا ہے دیکھو چھنکار ہے اس لیے پھر ڈھول ہے تو بھائیو سارا قصور مجھ پہ مت ڈالو کچھ ٹیپ کا قصور بھی ہے کچھ آپ کی گاڑیوں کا قصور بھی ہے کچھ آپ کے اسپیکر فیوٹر کا قصور ہے یہ بھی دیکھ لیا کریں میں کہتا ہوں بغیر کوئی ذکر کی نعت بھی اگر اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ہے اسے اپنے بہترین سے بہترین ڈیک پہ بجائیں تو آپ کو ہلکی نظر آئے گی تو یہ آپ بدگمانی نہ کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شاہ قرآن مجید سورہ حجرات میں موجود ہے یا ایو الذین کثیر من کثیر من الظنین من بعض الظنی اسمن کہ یہ گمانوں سے بچوں کے بعض گناہ گمان گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہ گمان کرنا بدگمانی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی آپ یہ دیکھیں اس سے فائدہ کتنا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ناتخانی سے نواقف تھے اور الحمدللہ نوجوان تک کا جو نعت کا پتہ ہی نہیں تھا الحمدللہ آج وہ نعتیں سن رہا ہے اپنی گاڑیوں سے گانے کی کسی نکال کے گاڑی اپنی آقا کی نعتیں سن رہا ہے تو یہ کس کا یہ یہ کون سا بینیفٹ ہے یہ کہاں جائے گا کسی خاتے میں جائے گا یہ بھی میرے خاتے میں ڈالو نا ذرا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے کچھ یہ بھی ڈالو نا بھائی چلو خیرات میں ڈال دو ڈال تو دو پی کے پلا کے نئے کشو کچھ تو بچی کچھ ہی دو قطرہ دو قطرہ ہی صحیح کچھ تو ورائے نام دو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بدگمان سے محفوظ رکھے چند کلام میں پڑھوں گا جلدی جلدی ہاں تاکہ سب کے فرمان یہ فرمائش پوری ہو جائے